دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے